وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم بشك الله تبارك وتعالى ताली किसी भी मिसाल को बयान करना नहीं छोड़ता وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کسی معمولی چیز کی مثال ہو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال اور یہ کلام حق ہے ان کے پروردگار کی جانب سے اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کی مثال بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں گمراہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت ساروں کو اور اللہ اس ہدایت اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے نہیں گمراہ کیا کرتا مگر ان فاسق لوگوں کو جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد اور توڑتے ہیں ان حقوق کو جن کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور فساد مچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں پچھلی مجلس میں اس آیت کے متعلق عرض کیا تھا کہ بہت سارے کفار قرآن کریم کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو بہت سی معمولی معمولی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے مچھی مکھ یہ جو ہے مچھر ہے مکھی مکڑی ایسی جو معمولی معمولی چیزیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے حقیق جانور ہیں ایسی چیزوں کا اس کلام کے اندر ذکر کیا گیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ بات کو سمجھانے کے لیے اگر کسی چھوٹی سی چیز کی مثال دینے کی ضرورت پڑے تو یہ اس بات اور اس کلام کا عیب اور خامی نہیں ہے بلکہ اس کلام کی خوبی کی اور اس کلام کے بہت اچھا ہونے کی دلیل ہے کہ جس چیز کو سمجھانا ہے وہ چیز بہت معمولی اور بہت چھوٹی ہے تو اس کے حقارت کو اس کے چھوٹے پن کو اور اس کے ذلیل اور اس کے خصیص ہونے کو ویسی ہی ذلیل اور چھوٹی چیز کے ذریعے سے بیان کیا جائے تو یہ تو عین کلام کی بلاغت اور عین کلام کی فساحت ہے یہ کوئی بات کی عیب اور بات کی خامی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بت پرستوں کی بت پرستی کو بیان کرنے کے لیے کبھی مکھی کی مثال دینے کی ضرورت پیش آئی کبھی مچھر کی مثال دینے کی ضرورت پیش آئی کبھی مکڑی کو مثال میں پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مثالوں کو بیان کیا تاکہ قلوب کے اندر اور دل و دماغ کے اندر بت پرستی کا حتیر ہونا بت پرستی کا جو ہے انتہائی ذلیل قسم کی چیز ہونا یہ دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ جیسے مکھی ہے مچھر ہے مکڑی ہے یہ بہت کمزور چیزیں ہیں اور بہت ضعیف چیزیں ہیں بت پرستوں کا اپنے معبودوں کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی حقیر ہے ایسا ہی کمزور ہے اور ایسا ہی ضعیف ہے جیسے کہ مکڑی اور مچھر اور مکھی جیسی کمزور چیزیں ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بت پرستوں کی بت پرستی کے کمزور ہونے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے یہ کوئی کلام کی برائی نہیں ہے کلام کی خامی نہیں ہے بلکہ یہ تو عین کلام کی بلاغت ہے اور کلام کے اچھا اور اس کے بہت خوب ہونے کی دلیل ہے بات اصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو تو ایسے اشکالات پیش نہیں آتے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یقین ہے اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب اپنا مالک اور اپنا پروردگار مانا ہے انہیں تو ایسے اشکالات پیش نہیں آتے بلکہ ایسی مثالیں سن کر کے اور ایسی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کی ہے اس کو پڑھ کر اور سن کر کے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہتر طریق پر ہمارے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھایا ہے کہ جیسے یہ مکھی مچھر اور مکڑی جیسی کمزور چیزیں ہیں بت پرستوں کے معبود اور یہ لوگ جس کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ان کے کمزور اور ضعیف خدا ہے جیسے مکھی اور مکڑی جو ہے ہوا کرتی ہے لیکن اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں اور اگر ناشنا نہیں ہے تو آنگن ٹیڑھا ہے اس لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا نہیں چاہتے اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انکار اور کفر کی ٹھان رکھی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں اللہ بیان نہیں کر سکتا اور ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذلیل چیزوں کے ذریعے سے ایسی حقیر اور ایسی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی ذات کے کلام میں اتنی معمولی اور چھوٹی چیزوں کا تذکرہ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ چونکہ ان کو ماننا نہیں ہے اور انہوں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انکار کی ٹھان رکھی ہے اس لیے وہ ایسے اشکالات اور ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نکالا کرتے ہیں اور یوں جو ہے وہ انکار کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی کے راستے اس طریقے سے وہ ڈھونڈا کرتے ہیں ان کو ماننا ہی نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اعتراضات اور اشکالات یہ نکالے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام کے ذریعے سے بہت سارے لوگ تو ہدایت پا جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا کلام نازل فرما رہا ہے اس کلام کو سن کر کے بہت سارے لوگ تو ہدایت کا راستہ پا جاتے ہیں ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں ان کے ایمان اور ان کے یقین کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر جو ہے دھسے چلے جاتے ہیں اور گمراہی کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جو جو قرآن اترتا ہے ان کے انکار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی کے عمیق اور گہری وادیوں کے اندر دھکیلتا چلا جاتا ہے تو یہ قرآن بہت ساروں کے لیے تو ہدایت کا سبب بنتا ہے اور بہت ساروں کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے جو اس قرآن کو مانتے ہیں اس کی باتوں کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونا اسے تسلیم کرتے ہیں ان کے ایمان اور ان کے یقین کے اندر کو اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت کے راہ پر گامزن کرتا ہے اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے کلامی کلام الہی ہونے کو نہیں مانتے اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو ایسے اللہ کے کلام کا انکار کر کے وہ گمراہی کے راستوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں یہ کلام ہدایت کے لیے آیا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملے اور لوگ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے جو ہے مستحق بنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس قرآن کو اتارا ہے اب جو اس کو قرآن ہی نہیں مانتے اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کا انکار کرتے ہیں پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کیسے مستحق بنیں گے اور ان کے بیمار دلوں کو اس کلام کے ذریعے سے کیسے سے جو ہے شفا ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں کے لیے نسخہ شفا اتارا ہے جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ بیمار دلوں کو اس کے ذریعے سے شفا ملے بیمار دل اس کے ذریعے سے صحت یاب ہو دلوں کی جو گندگیاں ہیں اور دلوں کے اندر جو رضائل بھرے پڑے ہیں اس کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعے سے دلوں کی وہ گندگیاں نکلیں اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو اور ان کے دل صحت یاب ہوں اور ان کے دل اس قابل بنے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان دلوں کے اندر اترے یہ قرآن تو اس لیے آیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اس قرآن میں ہم ایسی چیزیں اتارتے ہیں کہ جو شفا ہے بیمار دلوں کے لیے اور جو رحمت ہے ماننے والوں کے لیے جو نہیں مانتے ہیں اور جو اس کلام کا انکار کرتے ہیں ولا یزیر الظالمین اللہ خسارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالمین کو نہ ماننے والوں کو انکار کرنے والوں کو اس کا انکار کر کے ان کے نقصان کے اندر ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ اس قرآن کا انکار کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں اور ان کے ان کے خسارے اور نقصان کے اندر اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو تو ہدایت ملا کرتی ہے جنہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کو کھول رکھا ہے اور جو اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور جنہوں نے اپنے دلوں کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے اور جنہوں نے اس کے انکار کی ٹھان رکھی ہے ان کو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ اس کتاب کا انکار کر کے وہ اور گمراہی کے اندر پھنسے چلے جاتے ہیں یدل الوہی کثیرا ویہدی بھی کثیرا اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ تو گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہدایت مل جایا کرتی ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے به الا الفاسقین جو فاسق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کا راستہ جنہوں نے اختیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جنہوں نے ٹھان رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سرکشی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں اور اس کتاب کا انکار کر کے ایسے ہی لوگ گمراہی کے اندر دسے چلے جاتے ہیں پھر آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی اور فاسقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والے لوگ ان کے تین اوساف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمائے کہ اللہ کے اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ سے بغاوت اور اللہ کی سرکشی کا راستہ اختیار کرنے والے ان میں تین خصلتیں عام طور پر ہوتی ہے تین عادتیں ان میں عام طور پر تین خرابیاں ان میں عام طور پر ہیں بعد ميثاقه یہ فاسقین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے جو معاہدہ کر رکھا ہے اس معاہدے کو بہت پکا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے باوجود اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں کون سا معاہدہ معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق پیدا کی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان کی نسل سے جو سارے انسان دنیا کے اندر آنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ازل میں عالم ازل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس ابھی دنیا کا وجود نہیں تھا اور پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے کا جو عالم ہے اس کو عالم ازل کہا جاتا ہے اس عالم ازل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی ساری ضروریت کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے جتنے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روحوں کو جمع کیا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دہنی جانب سے جو ہے ضروریت نکالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دہنی طرف میں اپنا ہاتھ مارا تو اس کی وجہ سے ضروریت نکلی اور یہ وہ ساری ضروریت تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دینے والا تھا جو دنیا میں آنے کے بعد اچھے کام کر کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنانے والے لوگ تھے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہنی طرف سے آدم علیہ سلاۃ وسلام کے دہنی طرف سے دہنی پسلی سے نکالا اور پھر بائیں پسلی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ مارا تو اس کی اس جانب سے اور بائیں پسلی سے جو ہے ضروریت نکلی یہ وہ ضروریت اور وہ اولاد تھی آدم علیہ السلاۃ والسلام کی کہ جو جہنم میں جانے والی تھی جو دنیا کے میں آنے کے بعد ایسے کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق بنیں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے جو ہے نکالا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو خطاب کر کے اس میں سارے لوگ موجود تھے آدم علیہ اللہ وسلام سے لے کر جو دنیا کے پہلے انسان ہے وہاں سے لے کر کے قیام قیامت تک جو آخری انسان آئے گا ان سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جمع فرمایا سارے کی روحوں کو اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یہ سوال کیا کہ السط ربکم قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کا اور اس عہد کا تذکرہ کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کے اولاد سے تیرے پروردگار نے جو ہے عہد لیا تھا ان کی ساری ضروریت سے ان کے سارے اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں سے پوچھا تھا السط بے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا کہ السط بے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ساری روحوں نے قرآن کریم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کو نقل کیا کہ ساری روحوں نے کوئی بھی انسان باقی نہیں تھا آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک سارے کے سارے انسان جمع تھے اور سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جواب میں کہا تھا قالو بلا سارے لوگوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے بال یقین پروردگار ہیں آپ ہمارے پالن ہار ہیں آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا سب نے اقرار کیا تھا بلا کسی تفریق کے اور بلا کسی استثنا کے کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہو گویا ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا اور سارے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ وعدہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہمارے پروردگار ہیں ہم دنیا میں جانے کے بعد ساتھ آپ کو اپنا پروردگار مانیں گے اور آپ کی عبادت کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں کا معاہدہ ہوا اور پھر جب انسان دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی کو جو ہے انسانوں کے درمیان بھیجا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئے اس معاہدے کو یاد دلایا انسانوں کو ہمیں یاد دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر دور میں اور انسانوں کے ہر طبقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بھیجے گئے اور اس نبی نے سب کو یاد دلایا کہ تمہارا خالق و مالک اور تمہارا پروردگار وہ ہے اس کی عبادت کرنی اور اس کو ایک ماننا ضروری ہے وہی تمہارا معبود ہے وہی پرستش کے قابل ہے اور وہی پوجنے کے لائق ہے اسی کی تمہیں عبادت کرنی ہے اسی کی تمہیں بندگی کرنی ہے ہر دور میں اور انسانوں کے ہر طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی آتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئے معاہدے کو وہ نبی جو ہے یاد دلاتا رہا اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عہد اللہ من بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد کہ عہد ہوا اللہ سے عالم میں عالم ازل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ ہوا اور پھر اس معاہدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پختہ بھی کرایا گیا ہر دور کے اندر نبی آتے رہے ہر دور کے اندر اللہ کے پیغمبر آتے رہے انسانوں کے ہر طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر آتے رہے اور اس معاہدے کی یاد دلاتے رہے پختہ کرواتے رہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عہد لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بندگی اور اسی کی عبادت تمہیں کرنی ہے یاد دلاتے رہے مگر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئے اس عہد کا کوئی پاس نہیں کیا اور بار بار اللہ کے کی طرف سے پختہ کرائے جانے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد کو توڑ رہے ہیں تو یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو یہ اللہ سے ہوا معاہدہ توڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے معاہدہ لیا تھا ان ساروں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تمہارا تو ہمارا رب ہے اور اللہ تو ہی بندگی کے قابل ہے اور ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کریں گے پھر اللہ کی طرف سے اس معاہدے کو یاد بھی دلایا جاتا رہا لیکن اس کے باوجود یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے شیطان کے بہگاوے میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئے معاہدے کو توڑ رہے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ اس خرابی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاہدہ ہوا ہے اور نبی کے ذریعے سے اس معاہدے کو اس سے پختہ کرایا گیا ہے اس معاہدے کو وہ توڑ رہا ہے تو جو آدمی اللہ سے ہوئے معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں کرتا اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا اسے احساس و خیال نہیں ہے پھر اس سے کیا امید ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانے گا اور اللہ کے کلام کو مانے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر جو ہے ایمان لائے گا اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے اسے تو اللہ سے ہوئے وعدے کا پاس و لحاظ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو معاہدہ لیا ہے اس کا اسے کوئی خیال نہیں ہے اور اس کا اسے کوئی لحاظ نہیں ہے تو اسے کیا امید رکھی جائے اس سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مانے گا اور اللہ کے رسول کو تسلیم کرے گا تو فاسق اور اللہ کے نافرمان کی ایک خرابی تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے یہ تو ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے ہے کہ یہ اللہ کے حق میں کوتا ہی کر رہا ہے اللہ سے جو عہد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو یہ توڑ رہا ہے دوسری دو خرابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کی جو بیان کی اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے مَا اللَّهُ بِهِ أَن اللہ اور یہ لوگ توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے جن تعلقات کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلقات کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ آدمی کو چاہیے انسان کو چاہیے کہ ان تعلقات کو جوڑے ان تعلقات کو توڑے نہیں اس میں دونوں طرح کے تعلقات آ گئے ایک تو بندے کا اور اس کے اس کے آقا کا اس کے مالک کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان کا تعلق اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا کہ ہر وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بن کر کے دوسروں کو معبود مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑے نہیں اللہ سے کٹے نہیں اور اسی طریقے سے وہ وہ تعلقات بھی جو انسان کے انسان کے ساتھ ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جوڑے رکھنے کا حکم دیا جیسے باپ کا بیٹے کے ساتھ کا تعلق بیٹے کا باپ کے ساتھ کا تعلق بھائی کا بھائی کے ساتھ والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق یا رشتے داروں کا رشتے داروں کے ساتھ تعلق بہت سارے ایسے حقوق ہیں اور بہت سارے ایسے تعلقات ہیں کہ جن کے جوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دونوں طرف کے تعلقات کو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے اسی طریقے سے بہت سارے ایسے تعلقات ہیں دنیا کے اندر انسان کے آپس کے کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ان تعلقات کو جو ہے جوڑے رکھیں یہ لوگ ان تعلقات کو توڑتے ہیں اور یہ لوگ ان تعلقات کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق نہیں ہے رشتہ داریوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق بیان فرمایا ہے ان حقوق میں یہ کوتاہی کرتے ہیں اور یہی وہ خرابی ہے کہ جب جن رشتے داریوں کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان رشتے داریوں کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے خاندانی نظام جو ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے رشتہ داریوں کے جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اگر ان حقوق کی رعایت کی جاتی ہے ان حقوق کا خیال کیا جاتا ہے تو اس سے ایک پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ سماج وجود کے اندر آتا ہے جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپس کے بہت سارے حقوق جو ہے ارشاد فرمائے گئے اگر ان حقوق کی رعایت کی جاتی ہے جیسے میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہے میاں کے بیوی کے ذمے حقوق ہے بیوی کے میاں کے ذمے حقوق ہے باپ کے بیٹے کے ذمے حقوق ہے اور بیٹے کے باپ کے ذمے حقوق ہے والدین کے اولاد کے ذمے اولاد کے والدین کے ذمے پڑوسی کے پڑوسی کے ذمے رشتہ داروں کے رشتہ داروں کے ذمے اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہے اگر ان حقوق کی رعایت کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے بہت بہترین معاشرہ امن والا معاشرہ محبت اور پیار والا معاشرہ اور سماج وجود کے اندر آتا ہے اور اگر ان رشتہ داریوں کو کاٹا جاتا ہے جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیں ان حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی ان حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے اس سے جو معاشرتی اور سماجی نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے آپس کی محبتیں آپس کا پیار و پریم آپس کی یہ ختم ہو جایا کرتی ہے اور جو ہے فساد اور خرابی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رشتہ داریوں کے کاٹنے کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد فوراً یفسدون الارض زمین کے اندر فساد کا تذکرہ فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن حقوق کی اسلام نے تعلیم کی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اگر ان حقوق کی ادائیگی نہیں کی جائے گی ان حقوق کے اندر کمی اور کوتاہی برتی جائے گی اس کا نتیجہ زمین کے اندر فساد ہوگا آدمی جب حقوق کی رعایت نہیں کرے گا اور حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھے گا تو خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا فساد پھیلے گا خرابی پھیلے گی آپس کی محبتیں ختم ہو کر کے آپس میں عداوتیں جو ہے عداوتیں پیدا ہوں گی آپس کے اندر کینے پیدا ہوں گے اور فساد اور خرابیاں جو ہے معاشرے کے اندر جنم لے گی اور اس کا ہم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آج جو حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا جو حقوق ایک دوسرے کے ہمارے ذمہ عائد کیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبتیں عداوت کے اندر تبدیل ہو گئی ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر جو ہے فساد اور خرابی ہے آپس میں کینے ہیں آپس میں بغض ہیں آپس میں عداوتیں ہیں اور جو اطمینان اور سکون تھا معاشرے اور سماج کا اور گھرانوں کا اور خاندانوں کا وہ سارا ہمارا ختم ہو گیا یہ نتیجہ ہے حقوق تلفیوں کا ہم حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتے اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے ذمے جو حقوق کیے گئے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کی جو پاکیزگی تھی معاشرے میں جو اطمینان و سکون تھا وہ جو ہے اس سے رخصت ہو گیا ہماری زندگیوں سے اطمینان رخصت ہو گیا اور ہماری زندگی پریشانیوں سے ٹینشنوں سے جو ہے بھر گئی اس لیے کہ ہم نے حقوق حقوق کی جو ہے پابندی کی حقوق کو ہم نے ضائع کیا حقوق کو ہم نے تباہ کیا آج ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہمارا حق کسی دوسرے کے ذمے ہے اسے وصول کرنے کی ہمیں بہت فکر ہے کہ میرا یہ حق بنتا ہے اور فلانا شخص جو ہے میرا حق نہیں دیتا میرے رشتے دار میرا میرے جو ہے حقوق ادا نہیں کرتے میرا باپ میرا حق ادا نہیں کرتا مگر ہمارے ذمے جو اس کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے حقوق کی حصول یابی کا تو بہت فکر ہے لیکن حقوق کی ادائیگی کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم دوسروں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں ہم دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے اس میں کمی کوتا ہی برت رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ان حقوق کو میں توڑ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تیرا تیرے باپ کا فلاں حق تیرے ذمے کیا تھا تو نے اس کو ادا نہیں کیا تیرے پڑوسی کا فلانا حق تیرے ذمے تھا پڑوسیوں کے حقوق تیرے ذمے کیے تھے ان حقوق کی تو نے ادائیگی نہیں کی اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے مگر حقوق کی وصولیابی کا ہمیں بہت فکر ہے کہ میرے جو حقوق دوسرے کے ذمے بنتے ہیں میاں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کی فرما بردار ہو کر کے رہے اور شریعت شریعت کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے جو حقوق اس کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں وہ ان حقوق کی پورے پوری ادائیگی کرے مگر میاں کو یہ فکر نہیں ہے کہ میاں ہونے کے ناطے شوہر ہونے کے ناطے جو میرے ذمہ حقوق ہے بیوی کے میں ان حقوق کی کتنی ادائیگی کر رہا ہوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کر رہا ہوں اسے اس کی فکر نہیں ہے وہ بیوی کے حقوق کو پامال کیے جا رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ امید کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش ہے کہ بیوی میرے حق کے اندر کسی طرح کی کمی کوتا ہی نہ برتے اولاد یہ چاہتی ہے کہ باپ اپنے ذمے ہمارے جو جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کرے لیکن اولاد کو یہ احساس نہیں ہے کہ والدین کے ہمارے ذمے جو حقوق ہے ہم اس کی ادائیگی کریں ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے حقوق کو تو دوسروں سے وصول کریں لیکن ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ہم اسے ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم اس میں کمی کوتا ہی برت رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر حقوق توڑے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان تعلقات کو اگر توڑا جائے گا تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض ہوگا اس کا نتیجہ زمین کے اندر خرابی پھیلے گی وہ یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے کیے گئے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اندر ان کے ذریعے سے فساد پھیل رہا ہے ان کے ذریعے سے خرابی پھیل رہی ہے تو اگر تعلقات توڑے جائیں گے حقوق میں کمی کوتا ہی بڑھتی جائے گی تو اس سے زمین کے اندر خرابی ہی پھیلنی ہے اس سے کبھی پاکیزہ معاشرہ وجود کے اندر نہیں آ سکتا اگر ہم اپنے معاشرے اور سماج کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے معاشروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی طرح اور حضرات صحابہ کے معاشرے کی طرح سے بنانا چاہتے ہیں تو حقوق کی ادائیگی ضروری ہے جو اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ہمیں تعلیم کیے ہیں جو حقوق ہمیں بتلائے اور سکھائے ہیں ان حقوق کی ہمیں رعایت کرنی پڑے گی اور ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا تو وہ مثالی معاشرہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کھڑا کیا تھا اور بنایا تھا وہ مثالی معاشرہ وجود کے اندر آ سکتا ہے بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کی تین خرابیاں بیان کی کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو وہ توڑتا ہے اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے عہد لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ سے معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو میں توڑنا ہوں اس معاہدے کو میں توڑ رہا ہوں کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مجھے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے اپنا منہ دکھانا ہے تو میں اللہ سے معاہدہ جو کیا ہوا ہے وہ توڑ رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا ایسا آدمی جو ہے فاسق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اللہ سے بغاوت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور دوسری خرابی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو حقوق اور جو تعلقات جن کے جوڑنے کا اور جن کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان حقوق کا اور ان تعلقات کا انہیں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا وہ ان تعلقات کو اور ان حقوق کو پامان کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فی الارض اللہ کی زمین میں خرابی پھیلانے کا یہ لوگ سبب بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اندر یہ لوگ فساد مچانے کا سبب بنتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حقوق کو پامال کرتے ہیں جو لوگ حقوق کو ضائع کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اندر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں خرابی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیل رہا ہے ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اور اللہ کی حکومت کے اندر اور دیکھیے کوئی جو آدمی کسی حکومت کے لیے مفصل ہوتا ہے جو آدمی کسی ملک کے لیے اور کسی حکومت کے لیے خرابی پھیلانے والا ہوتا ہے اس حکومت اور اس ملک کے لیے وہ باعث نقصان ہوتا ہے کوئی حکومت اس کو بخشانی کرتی بادشاہ کے نظام کے خلاف کوئی شخص کام کرنے والا ہو اور بادشاہ نے جو قوانین بنا رکھے ہیں اس اس کے خلاف کام کرنے والا ہو اور ملک کے امن کو تباہ کرنے والا ہو تو ایسا شخص اس حکومت کا اور اس ملک کا سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے اس ملک کا کہ اس ملک کے امن کو وہ برباد کر رہا ہے اس ملک کے امن کو وہ خراب کر رہا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کیے ہوئے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے اور اس حقوق میں کمی کوتا ہی برتتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حکومت میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں یہ لوگ ہماری زمین کے اندر ہمارے قائم کیے ہوئے امن کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کے سب سے بڑے مجرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں اللہ کے حکومت کے امن کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں سب سے سخت سزا اگر کسی کو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان لوگوں کو دے گا کہ جنہوں نے اللہ سے انکار کا اللہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا اللہ کے بتلائے ہوئے حقوق کو پامال کیا اور اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیلایا اللہ کی زمین کے اندر خرابی پھیلائی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست خسارے میں اور زبردست نقصان کے اندر ڈالے گا هم الخاسرون یہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے اور بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں میرے بھائیوں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے ہم آج کل حقوق کے سلسلے میں بڑے کوتا ہیں اللہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حقوق ہمارے ذمے عائد کیے گئے ہیں ان حقوق کا ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے اس سلسلے میں ہم بہت غفلت برت رہے ہیں ہمارے ہمارے ذمے دوسرے کے کیا حقوق ہیں اپنے بھائی کے اپنے ذمے میں کیا حقوق ہے اپنے باپ کے اپنے ذمے کیا حقوق ہیں اپنی بیوی کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہے پڑوسی کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں جو رشتے داریاں ہیں ان رشتے داریوں کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ایک دوسرے کے حق کو پامان کر رہا ہے ایک دوسرے کے حق کو ضائع کر رہا ہے یہ بڑی خطرے کی چیز ہے جیسے میں نے عرض کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والا کہا اللہ کی زمین میں خرابی پھیلانے والا کہا اور جو آدمی کسی حکومت میں خرابی پھیلاتا ہے وہ اس حکومت کا سب سے بڑا مجرم گردانا جاتا ہے سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے جو لوگ حقوق کو ضائع کرتے ہیں جو لوگ حقوق کو پامال کرتے ہیں اللہ کی حکومت کے سب سے بڑے مجرم ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ارشاد فرمایا اللہ اکب الخواسروم کہ یہی لوگ زبردست خسارے والے ہیں اور یہی لوگ زبردست نقصان اٹھانے والے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت نازک چیز ہے ہم جو ہے حقوق کی ادائیگی کے اندر کسی طرح کی کمی کوتا ہی نہ برتیں اس سلسلے میں بہت محتاط رہیں اور اس سلسلے میں بہت نہ رہیں ہم اس بات کا پورے پورا خیال رکھیں کہ کسی صاحب حق کا حق ہم سے ضائع نہ ہو جائے اس میں ہم سے کسی طرح کی کمی کوتا ہی نہ ہو جائے ہمارا حق چلا جائے تو چلا جائے مگر ہم سے کسی کے حق کا نقصان نہ ہو جائے اور ہم سے کسی کا حق جو ہے ضائع نہ ہو جائے برباد نہ ہو جائے اس کا ہم پورا خیال رکھیں آج جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر افراتفری ہے اور ہمارے سماج کے اندر بدیاں اور خرابیاں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ فقط اس ذہن اور اس مزاج کی وجہ سے خرابی ہے کہ ہم اپنے حقوق کسی طرح سے وصول کر لیں بھلے دوسروں کے حقوق ہم سے ادا ہو یا نہ ہو اگر یہ مزاج ہمارا بن جائے کہ ہم حقوق کے ادا کرنے والے بن جائیں دوسروں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم اس کو پورے پورا ادا کریں اور حقوق کی وصولیابی کی فکر نہ کریں حقوق کی ادائیگی کی ہم فکر کرنے والے بن جائیں میرے بھائی اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں یہ ساری عداوتیں ختم ہو جائیں یہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں دلوں سے بغض نکل جائے گا دلوں سے کینہ نکل جائے گا پیار و پریم کی فضا قائم ہو جائے گی اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم حقوق کے ادا کرنے والے بنیں حقوق کی وصول ہمیں فکر نہ ہو آج ہمارا مزاج الٹ گیا ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں جو چیز ہے اور جو ذہنیت اور مزاج ہمارا بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کی وصولیابی تو کریں لیکن حقوق کی ادائیگی کا وہ ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہ ہو اسی لیے سارے جھگڑے ہیں اسی لیے ساری افراتفری ہے اور سارا بگاڑ اور سارا فس... سارے فساد کی بنیاد یہی ہے اگر ہمارا مزاج بدل جائے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو جائے ہم حقوق کے ادا کرنے والے بن جائیں حقوق کے وصول کرنے کی زیادہ فکر نہ رہیں تو یہ ساری افراتفری ختم ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائیں اور حقوق کو ادا کرنے والے ہمیں بنائیں اللہ کے ساتھ جو جس تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جس تعلق کے جوڑنے کو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کو پیدا کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس تعلقات تعلقات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو بھی ہم ادا کرنے والے اور ان تعلقات کو بھی ہم پیدا کرنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے اور سماج کو ایک مثالی معاشرہ اور ایک نمونہ دیا جائے ایسا سماج اور معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاشرہ تھا حضرات صحابہ کے معاشرے کی حضرات حضرات صحابہ کے سماج کی یہی خاصیت اور یہی امتیاز تھا کہ اس معاشرے اور سماج کے اندر حقوق کی ادائیگی کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا حقوق کی وصول یابی کی فکر نہیں تھی ہم تعلیم کی کتابوں میں فضائل کی کتابوں میں حضرات صحابہ کے واقعات سنتے ہیں کہ وہ سیری سات گھر چکر کاٹ کر کے دینے والے کے گھر واپس آئی یہ کیا تھا حقوق کی حالانکہ ہر ایک محتاج تھا وہ معاشرہ اور سماج ایسا تھا کہ اس میں جو ہے غریب لوگ زیادہ تھے اس میں فاتح کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ زیادہ تھے ایک وقت اگر کھانا میسر ہوتا تھا تو دوسرے وقت تو ان کے پاس کھانا نہیں تھا احتیاط اور ضرورت زیادہ تھی مگر اس کے باوجود حقوق کا اتنا خیال تھا کہ وہ سیری جو بھیجی گئی یہ سمجھ کر کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے پڑوسی کے یہاں بھیج دیا خود کو ضرورت تھی خود کو جو ہے احتیاج تھی مگر پڑوسی کے حق کے ادا کرنے کا زیادہ فکر تھا تو پڑوسی کے یہاں بھیجا اس وہ بھی یہی ذہن رکھنے والا تھا اس نے تیسرے کے یہاں بھیجا ہر ایک کی ذہنیت ایسی ہی تھی تو ہر ایک آگے بھیجتا رہا یہاں تک کہ آخر میں اسی گھر واپس آئی جس نے بھیجا تھا اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی کا خیال تھا پیاسے جان دے دی مگر اپنے بھائی کے پاس پانی کا پیالہ جو ہے پہلے بھیجا مگر خود پیاسے جان دے دی اس لیے کہ اپنے بھائی کے حق کی ادائیگی کا زیادہ خیال تھا اس لیے وہ معاشرہ انتہائی پاکیزہ اور انتہائی جو ہے صاف شفاف محبتوں والا پیار و پریم والا الفتوں والا معاشرہ تھا اس میں عداوتیں نہیں تھی آپس میں کینے نہیں تھے آپس میں بغض نہیں تھے بہت بے تکلق ان کے آپس میں جو ہے رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کے اوصاف میں فرماتے ہیں اقلحم تکلفا کہ وہ تکلف بہت کم کرنے والے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت بے تکلف رہا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تکلف نہیں تھا خلوص تھا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت انتہائی پیار و پریم اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کی ادائیگی کی فکر کرتا تھا اپنے حق و حق و وصولیابی کی فکر نہیں تھی اس لیے وہ بہت اطمینان کے ساتھ اسباب نہ ہونے کے باوجود اور اسباب کی قلت کے باوجود بہت چین سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتے تھے آج ہمارا یہ حال ہے کہ زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل بے پناہ ہمارے پاس ہیں اطمینان حاصل کرنے کے عیش و عشرت کے بے پناہ وسائل بے پناہ ذریعے ہمارے پاس ہے مگر ہماری زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے ہماری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے اس لیے کہ حقوق کی پامالی یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے حقوق کو ضائع کرنا یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ پریشانی سے ہماری زندگیاں جو ہے بھر گئی اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت نازک مسئلہ ہے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں بہت پاس و لحاظ ہونا چاہیے حقوق کی وصولیابی کی ہم فکر نہ کریں اگر اگر ہمارا حق کسی کے ذمہ رہ گیا اگر ہمارا حق نہیں ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں روز قیامت اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرحمت فرمائے گا اگر ہم نے اپنے بھائی کے مفاد میں اپنے حق کو چھوڑا ہے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں مرحمت فرمائیں گے لیکن اگر ہماری وجہ سے ہمارے کسی بھائی کا حق ضائع ہو گیا ہم نے اپنے کسی بھائی کے حق کو دبا لیا ہے تو روز قیامت ہمارے اس بھائی کے حق کی وجہ سے ہمیں اپنی بے پناہ نیکیاں اس کو دینی پڑے گی اس لیے میرے بھائیوں حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہے اس لیے ہمیں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 سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اے اللہ بہت فتح کار ہیں اے اللہ بہت قصروار ہیں اے اللہ مجرم ہیں سیاہ کار ہیں اے اللہ تو ہماری ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرما اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں دن کے اجالوں میں کیے ہیں رات کے اندھیریوں میں کیے ہیں کھلم کھلا کیے ہیں چھپ چھپا کر کیے ہیں اے اللہ بڑے گناہ بھی کیے ہیں چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں اے اللہ تو تو ہمارے ہر گناہ کو خوب جانتا ہے اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے نکال لے اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے نکال نکال لے اے اللہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے اے اللہ تو دلوں کی سنگینی ختم فرما اے اللہ رقت نصیب فرما اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما اے اللہ اپنی خشیت نصیب فرما اے اللہ اپنے سامنے پیشی کا استحزار نصیب فرما اے اللہ فکر آخرت پیدا فرما اے اللہ فکر آخرت پیدا فرما اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے اے اللہ آخرت کا استحزار دل میں پیدا فرما دے اے اللہ اپنی خشیت سے دل کو آباد فرما دے اے اللہ اپنی خشیت سے دل کو آباد فرما دے یا اللہ تیرا تقوا نصیب فرما یا اللہ تیرا ڈر نصیب فرما یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما یا اللہ گناہوں سے نفرت دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرما دے یا اللہ اپنی اطاعت کی محبت دل میں ڈال دے یا اللہ اپنی اطاعت کی محبت دل میں پیدا فرما یا اللہ نیکیوں کی رغبت دل میں پیدا فرما یا اللہ اپنی رضامندی والے کام ہم سے کروا لے یا اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تیرے دین دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مرتے دم تک عافیت کے ساتھ تیرے دین کی خدمت میں لگائے رکھ اے اللہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس سے محروم نہ فرما اے اللہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس سے محروم نہ فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائق کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما اے اللہ سارے مومنین کی سارے مومنات کی مغفرت فرما فرما اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو دعاؤں کی ہم سے توقع رکھتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں یا اللہ ہر ایک کی تو مغفرت فرما یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا تو پوری فرما یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا تو پوری فرما یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ اس امت کی بھرپور مدد فرما یا اللہ تو اس کے خوب خوب نصرت فرما یا اللہ دشمنوں سے تو اس کی پورے پورے حفاظت فرما اے اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے اللہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہوں اے اللہ تیرا کلمہ ہماری زبانوں پر ہو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں اللہ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو اے اللہ ایسی خوشگوار موت تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اللہ قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے اللہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اللہ وہ پار ہو گئی بات کی ساری منزلیں آسان ہیں اے اللہ تو قبر کی منزل کو آسان فرما اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما اے اللہ تو اسے ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا اے اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑا تو ہمارے لیے اسے نہ بنا اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ میدان محشر کی ہولنا کیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حشر کا دن بڑا سخت دن ہوگا اے اللہ سورج سروں پر ہوگا اے اللہ ہر شخص اپنے کیے کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اے اللہ اس دن تیرے عرش کے کے سائے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا اے اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا جام تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ ان بد نصیبوں میں سے ہمیں نہ بنا اس کے اس دن تیرے نبی کے سامنے سے جن کو دھکے دے کر کے نکال دیا جائے یہ اللہ اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں یہ اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما یہ اللہ جنت میں دخول اولین نصیب فرما یہ اللہ جنت الفردوس میں ہمیں تو مقام نصیب فرما یہ اللہ جہنم سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما یہ اللہ جہنم سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں ہو یہ اللہ اس کی جان و مال کی اس کی عزت و آبرو کی خاص کر اس کے ایمان کی پورے پورے حفاظت فرما اللہ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے دین کا کام دنیا میں جہاں کہیں بھی جس نوعیت کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہو اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما اے اللہ تو اس کی بھرپور نصرت و مدد فرما اے اللہ مدارس کی خانقاہوں کی اے اللہ مراکز کی اے اللہ تو بھرپور حفاظت فرما اے اللہ بھرپور حفاظت فرما اللہ ان کو مخلص کام کرنے والے مرحمت فرما اللہ تو ان کو مخلص کام کرنے والے مرحمت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ جو لوگ قید و بند میں محفوظ ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما اے اللہ پوری مجلس کی مغفرت فرما اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما اللہ ہر ایک کو عافیت چین سکون نصیب فرما اللہ ہم سبوں کو عافیت نصیب فرما اللہ ہماری زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما اے اللہ حقوق کے سلسلے میں اے اللہ تو ہمیں فکر مند بنا اے اللہ تو ہمیں حقوق کا ادا کرنے والا بنا اللہ حقوق کی پامالی سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ حقوق کی کوتاہیوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپس میں پیار و پریم نصیب فرما اے اللہ آپس میں الفت و محبت کے کی فضائیں قائم فرما اے اللہ آپس کی عداوتوں سے دشمنیوں سے کینوں سے بغض و عداوت سے اللہ اللہ تو ہماری